سورت نوح علیہ السلط وسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ذکر کیا تھا جب ہم سورہ ہود پڑھ رہے تھے دو رکوع وہاں تھے مسلسل حضرت نوح کے حالات کے بارے میں دو رکو پر مشتمل یہ پوری مکمل صورت ہے انا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوح اللہ قوم ہی ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف قوم قبل حجات عذاب العلیم کے خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے پہلے کہ آ کے ان پر ایک دردناک عذاب کالا یا قوم انی رقم نظیر مبین کہا انہوں نے اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں ان عبد اللہ ہوا تقوا ہوا تیون کہ اللہ کی بندگی کرو اس کا تقوا اختیار کرو اور میری اطاعت کرو رسول جب آتا ہے تو کہتا ہے میری اطاعت کرو نبی یہ نہیں کہتا نبی کہتا بھی اللہ کے بندے بنو اللہ کی اللہ کا حق مانو متقی ہو جاؤ یہ پرس میری اطاعت علی عبد اللہ واسیون اللہ کی بندگی کرو میری اطاعت یہ رسول کا مقام حضرت یوسف نے نہیں کہا کہ پہلے میری اطاعت کرو تم تب چھوڑو میں بیٹھوں گا یہاں تم کون ہوتے ہو بادشاہ بادشاہ بادشاہ رہا اور وہاں اس کے چیف سیکرٹری کہہ لیں یا فوڈ منسٹر کہہ لیں جو بھی کسی بہت بڑے عہدے پر فائز ہے اور انہوں نے یہ نہیں کہا اس قوم سے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تم پر عذاب آ جائے گا تمہارا بیڑا غرق ہو جائے کچھ نہیں نبی جیسا کہ میں نے کہا بار بار جو نبی کسی معین مشن اس کے حوالے نہ کر دیا جائے کہ جاؤ اس قوم کی طرف جاؤ اس شہر کی طرف اس وقت تک وہ نبی ہے جب اپوائنٹمنٹ آرڈر مل جاتا ہے تو اب وہ رسول ہے اب وہ جائے گا تو کہے گا اللہ کا نمائندہ بن کر جائے گا کہ میرا حکم ماننا پڑے گا تمہیں I am his you have to obey me رسول اللہ میں رسول فقط عطا اللہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو رسول اور نبی میں یہ فرق ذہن میں رکھیے یا پھر لکم دن جنوب اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا یہ بن کیوں کہا سارے گناہ نہیں کہا اس کی تعبیر یہی ہے میں سمجھتا ہوں صحیح ہے بالکل کہ ایک ہے وہ گناہ کے جو اللہ کے حقوق میں ہو رہے ہیں اللہ انہیں معاف کر دے گا لیکن عباد حقوق و عباد کے گناہ اللہ معاف نہیں کرے اس کا تو لین دین ہوگا ڈیبٹ کریڈٹ ہوگا تمہاری کچھ نیکیاں ہیں تو ان بندوں کو دے دی جائیں گی کہ جن کے تم نے حق محنت رسم کیے تھے جن کی عزت پر حملہ کیا تھا تومت لگا دی تھی اپنی کو نیتیاں دینی پڑیں گی نیتیاں تمہاری نہیں ہے تو ان کے کچھ بدلیاں ہوں گی تمہارے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی یا پھر رقم مل ضرور کم بھائی آخر کو ملا اجل مسمہ اور تمہیں بحث کے قوم ایک اجل مسمہ تک مزید ایک فریش لیز آف ایگزٹینس اور تمہیں زندگی دنیا میں گزارنے کا موقع دے دے گا ان اللہ راجاد آج وخر جان لو کہ جب اللہ کا مقرر کرنا وہ وقت آ گیا تو پھر اسے کوئی مؤخر نہیں کر سکے گا لو کن تم تعلمون کاش کے تمہیں معلوم ہوتا اب جو فریاد کر رہے ہیں حضرت روح ابتدا میں تو ان کی فریاد میں نقشہ ہے کیسے کیسے انہوں نے دعوت دی ہے کس طرح اپنے آپ کو ہلکان کیا ہے کال ارب دینی داؤ تو قومی و دہارا انہوں نے تو دن رات اپنی قوم کو بلایا رات کو بھی دن میں بھی فلم یزید ہوں دعا اللہ فرارا میری اس دعوت نے تبلیغ نے ان میں سوائے فرار کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا وہ انی دور تو ہم نے تفر اللہ اور میں نے جتنا جتنا ان کو پکارا دعوت دی تاکہ اے پرور نگار تو ان کو مفرت فرمائے جالو اصاب ہوں آزان انہوں نے اپنی انگلیاں جو اپنی کانوں میں ٹھوس لی وسطوں سے آب اپنے کپڑے بھی خوب مر لیے اوپر تاکہ کوئی آواز میری ان کے اندر نہ جائے وہ اثر یہ سواد والا ہے اسرار اور وہ ضد کی انہوں نے گئے بستک انہوں نے استقبال کیا بہت بڑا استقبال سم مہنی دور تم جہارا پھر اے پروردگار نگار میں نے انہیں بلند آواز سے بھی پکارا سم مئنی آلن تو لہوں گا سر تو لہوں اسرارا یہ سین والا اسرار ہے پھر میں نے ان کو اعلانیہ بھی پکارا اور خفیہ خفیہ بھی علیحدہ علیحدہ جا کر پی ٹی کالز بھی کی تو سکفرو ربکم میں نے ان سے کہا اپنے رب کا استفار کرو ان نہ کالا غفارا یقین وہ بہت بخشنے والا ہے یورسلی سما علیکم ادرارا وہ چھوڑ دے گا آسمان کو تم پر دھاروں میں یعنی بارش سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی کوئی قحط پڑا ہوگا جیسے کہ مکے میں قحط پڑا جو ہم چکے ہیں سورہ دخان میں یا جیسے قوم فرعون کے اوپر قہت آیا تھا بس تو یہ قحط ختم ہو جائے گا آسمان سے جو ہے بارش ہوگی دھواں دار بارش ہوگی گوسلا دار بارش ہوگی جد بے اموالی و بنی اور تمہیں بڑھا دے گا مال میں بھی اور اولاد میں بھی بیٹوں میں بھی وہ القم جنات جناسی تمہارے لیے باغات بنا دے گا وہ القم انہارا تمہارے لیے چشمے اور نہریں رواں کر دے گا مال لکم لا ترجن اللہ وقارا کیا ہو گیا ہے تمہیں تم اللہ کی عظمت کی امیدوار نہیں ہو یعنی ایک تو اللہ کی عظمت اس کو تسلیم نہ کرنا اس کو نہ ماننا اور ایک یہ ہو اس کے معنی ہو سکتے ہیں تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے کہ اللہ کی عظمت جو ہے وہ کہیں غصے میں نہ آ جائے اور تمہیں پکڑ لے اللہ کی غیرت اللہ کی حبیت ایک حد ہوتی ہے رسی دراز کرتا ہے پھر پکڑتا ہے تو ان بد رب کر شدید اس کی پکڑ بہت سخت ہے تمہیں کوئی خوف نہیں قد خلق حکومت وارا اس نے تمہیں بنایا ہے طریقے طریقے سے بدل بدرجہ نسخہ تھا اور اور پھر پھر علقہ تھا تھا علم کراؤ کیسا خلق اللہ کے باقی کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے اللہ نے بنا ہے سات آسمان تہ بجال القمر قبر گورن وجال اشمس سے راجا ان آسمانوں میں اس نے رکھ دیا ہے چاند کو کہ اس میں اجالا ہے روشنی ہے وجال شمس سے راجا اور سورج کو رکھ دیا ہے کہ وہ ایک چراغ ہے اللہ امبا تک میں دباتا اور اللہ نے تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے اگایا جاتا ہے زمین ہی سے یہ ساری روئندگی ابری ہے زمین ہی سے تمہاری خوراک بھی آ رہی ہے اسی سے تمہارا جسم بن رہا ہے پل رہا ہے بڑھ رہا ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر ایک اشارہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو وہ ارتقا کے نظریے کو مانتے ہیں کہ جیسے زمین سے اگایا ہے اللہ نے گویا کہ رفتہ رفتہ یہیں سے چھوٹے اینیمل پھر بڑے پھر بڑے پھر بڑے جس کی کہ آخری کلائمیکس کیا ہے ہوموسیپینس واللہ امبا تک میں لڑاتا و اللہ عالم ثم یوئی تو کمفیح وجو کو بکھرا جا پھر وہ تمہیں دوبارہ لے جائے گا اسی زمین میں دفن کر دے گا ویوخر جو نکالے گا تمہیں جیسے نکالا جاتا ہے ولہ بساطا اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا بس بچھونے کی طرح بستر کو بنا تو وہ لڑوں سے آ جا تاکہ چلو تم اس میں بڑے کشادہ راہیں ہیں شاہ راہیں ہیں تمہارے لیے جو اللہ نے بنا دی ہیں لیکن کال نوح اب یہ فریاد ہے دوسری ایک فریاد وہ تھی میں نے یہ دعوت دی میں نے یہ دعوت دی میں نے یہ دعوت دی یہ کہا یہ سمجھایا کال اروہن رب کہا فری نوح نے پروردگار انہوں نے میری نافرمانی کی بس تباہ اور پیروی کی ہے بلم یزید ہو بال ہو اولد ہو اللہ خسارا اپنے ان لیڈروں کی پیروی کی ہے جن کے مال لاج نے ان کے لیے سوائے ستارے کے اور کچھ نہیں بڑھایا جو مرفع الحال ہیں مترفین ہیں دولت والے ہیں اور ان کو ان کی دولت نے ان کی اولاد نے ان کو اور زیادہ سرکش کر دیا اور باغی کر دیا اور مغرور کر دیا یہ انہی کے پیچھے چل رہے ہیں میری بات سننے کو کوئی تیار نہیں کالن رب اصونی و تباہ ملم مال ہو غلط سارا وہ مکرن کو بارہ اور ان لوگوں نے چال بھی چڑھی بہت بڑی داؤ کیا بہت بڑا وہ داؤ کیا ہے قوموں میں ایک اصلیت پیدا ہو جاتی ہے یہ ہمارے بزرگ ہیں یہ ہمارے اسلاف ہیں یہ اولیاء اللہ ہیں یہ ہمارے جو ہے پرانے لوگ ہیں ان کے نام پر ہم نے یہ بت بنائے تھے یہ لوگ آ رہے ہیں ان کی نفی کر رہے ہیں اس کی بجائے تم اپنے ان معبودوں اور اپنے بزرگوں ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو ان کے ساتھ اپنے آپ کو جیسے کہ اس سے پہلے آیا تھا انسو بس میرو حالا آلحت کو چلو چلو یہاں سے محمد کی بات نہ سنو اور اپنے جو بھی معبود ہیں صبر کر کے ان کے ساتھ چمتے رہو انہوں نے بھی ان کی رسمیت کو بھڑکایا کالو لا تذر اللہ تک دیکھنا کبھی چھوڑنا بیٹھنا اپنے معبودوں کو ولا تذر اللہ وردم ولا سوان ولا یغوسا و یعوقا و نسرا ہر دن مت چھوڑنا سوا کو اور یغوس کو اور یعوق کو اور نسرا کو یغوس کون ہوگا جس کا ریاس غوث جن کو سمجھا گیا ہو فریادیں سننے والا ہے اور ہماری فریاد رسی کر سکتا ہے یغوس یہ اس کے بارے میں تحقیق یہی ہے کہ یہ بھی اور اللہ تھے ظاہر بات ہے کہ حضرت نور علیہ السلام نسل کس کی ہے حضرت اعظم کی پھر ان سے پہلے لمبیا ہوئے ہیں شیش تھے ادریس تھے علیہ وسلات وسلام تو اس میں اچھے لوگ بھی تھے اور اللہ بھی تھے لیکن پھر جب کفر آیا شرک آیا انہی کی یہ ہے کہ کچھ تمسیلیں بنا دی گئی پہلے صرف ان کو سلام کرتے تھے یا عزت کرتے تھے ٹھیک ہے ان کی عزت کرتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ایک تصویر بار کام لاہور میں ایک صاحب کیا بڑے نیک آدمی تھے بڑے ہوتا آدمی میں حیران ہوا میں ان کی گیا تو ایک تصویر لگی ہوئی تھی جس میں تین بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا نام کیا ہے یہ ہے معین الدین اجمیری اور یہ ہے خواجہ بختیار کاکی اور یہ ہے بابا فرید شکر گنج تینوں وقت جمع ہیں اور یہ تو تصویر لگا کے اس کے اوپر ہار باقاعدہ لگا یہی چیز بڑھتے بڑھتے پھر بوتوں کی شکل اختیار کر لیتی تدریجن ہوتا ہے یہ ایک دم تو نہیں ہو جاتا یہ ملتان کی زبان میں کہہ دے بندہ تھیندے تھیندے تھیں جانا ہوتے ہوتے تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا پتہ نہیں چلتا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا تو مت چھوڑنا انہیں ولا تدر ولاب سب کثیر اللہ انہیں تم بہتوں کو بہکا دیا تو اے اللہ اب ان ظالموں کے لیے سوائے گمراہی کے اور کسی چیز میں اضافہ نہ کر یہ ہوتی ہے آخری جب دل جل چکا ہوتا ہے غیر کی کیفیت ہوتی ہے نبی میں جیسے کہ حضرت موسا نے کہا تھا پروردگار اب یہ ایمان نہ لائے پھر آن جب تک کہ عذاب دیکھ نہ لے اس نے ستم کے پہاڑ ہم پر توڑے ہیں اب ہمیں نے ایمان کی توفیق دے دی بات صاف ہو گیا سارے گناہ واپ ہو جائیں گے اب یہ ایمان نہ لائے یہ معاملہ ہوتا ہے بلا کا ظالمین اے اللہ اب ان ظالموں کے لیے مت اضافہ کر مجھے گمراہی کر مما فقی آتے ہی مغرقو اپنی ان خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق ہو گئے فعود خلو نارا داخل کر دیے گئے آگ میں فلم یجید الحم مندون اللہ انصارا تو نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار وقال کال اب سخت تری سارا اس دعا وقال رب تذر من دوہر دیارا پروردگار اب اس زمین پر کافروں کا ایک بچتا ہوا گھر مت ہو کوئی نہ رہے ان نہ کا انتظر ہوں اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا جو ذلو اباد کا یہ گمراہی کریں گے تیرے بندوں کو بلا یلدو اللہ فاجر ان کا پارا ان کی نسلوں میں بھی اب فاجر اور کافی سوا کوئی پیدا نہیں ہوگا ان کی فرشت بگڑ چکی ہے پرورٹڈ ہو چکے ہیں عام کلو کی لینگویج میں کہا اس کا بیج مارا گیا ہے اب آئندہ کوئی خیر کی توقع ان کی آئندہ نسل سے بھی نہیں اس سے زیادہ سخت دعا شاید اللہ کے کسی بندے نے نہ مانگی لیکن یہ کہ نوح کو حق تھا ساڑھے نو سو برس دعوت دی تھی تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے جس صدی کا حصہ ہے دو چار برس کی بات میں ساڑھے نو سو برس ان کا انتظر ہوں یو دلو عباد قبل یلے دوں اب ان کی اولاد میں بھی نہیں ہوں گے مگر فاصل فاجر اور نہایت ناشکرے رب فرلی ول ولی من دخل بیتی مومنن پروردگار میری بفلت فرما میرے والدین کی فرما جو بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان کے ساتھ اس کی مقصد فرما ولی المومنین اولمومنات اور تمام مرد اور عورتیں جو صاحب ایمان ہوں جو کسی دور کسی زمانے کی ہو پچھلی ہو اگلی ہو ولا تزد الظالمین اللہ تبارا لیکن پھر ابھی دل ہلکا نہیں ہوا روح کا پھر ولا ان ظالموں کے لیے تو اب اضافہ بچ کر مگر بربادی اور تباہی کا اگر نظم قرآن پر توجہ ہوئی ہوتی ہمارے ہاں تو کسی کو شک ہی نہ ہوتا کہ یہ جو پچھلی صورت تھی سال سائل بے اظامی واقع یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت کیوں نازل کی گئی ہے حضرت نو علیہ السلام کی دعا اور ایسی سخت دعا تو حضور کو کہا گیا ہے نبی آپ ابھی ذرا صبر کیجیے فصب جمیلا سال سائل عذاب واقع دل کافرین لہس لہو من اللہ دل تارج کا تو ابھی آپ کو تو تین چار سال پانچ سال ہی ہوئے دعوت دیتے ہوئے بارک اللہ علی العظیم ب نفانی میات بلایات حقیق